مفتی القادر صاحب کا بیان ہوا جس کا تعلق حضرت زین العابدین کے ساتھ تھا وہ زین العابدین رحمت اللہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ ازدجرت کی بیٹی کے بیٹے یعنی یزدجرت کے کے تھے اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو یزدجرت کا واقع ہوا وہ بھی اسی محرم میں ہوا محرم میں سن چودہ ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں اور ہوا کی طرح فتوحات چل رہی ہیں جیسے ہوا تیزی کے ساتھ چلتی ہے اس طرح فتوحات چل رہی ہیں اس میں جو قادیسی کی جنگ ہوئی تھی وہاں کا حاکم یا دجر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے کمانڈر حضرت ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے حضرت جب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں معمول رکھتے تھے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلانے والے تھے اور فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں ساتواں آدمی تھا اسلام قبول کرنے میں اور اس وقت ہماری حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو کئی کئی دن ہم پتھر کھاتے تھے پتوں کے کھانے کی وجہ سے جب ہم قضاء حاجت اور بیت الخلاء میں بیٹھتے تھے تو ہماری قضاء حاجت ایسی ہوتی تھی جیسے بھیڑ بکریوں کی قضاء حاجت ہوتی ہے پتوں کے کھانے کی وجہ سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں تیر چلانے والے تھے اور تیر چلانے میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہ بہت ماہر تھے ان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی وہ خوش قسمت صحابہ کرام دس جن دس صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں جنت کی خوشخبری سنائی ان میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ شامل تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبار کا تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے اللہ تبارک تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے ساتھ ساتھ یہ نصیحت فرمائی آپ رستہ حلال کو تلاش کر لیا کریں رزق حلال کا خیال رکھے اور اہتمام کریں اس لیے کہ دعا کے قبول ہونے میں رزق حلال کا بہت زیادہ دخل ہے اور رزق حلال کی بہت اہمیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی یہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دعا کر لی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کا مطعم ہو حرام کھانا حرام کا ہے مل بس ہو حرام اس کا لباس اس کا پہننا حرام ہے فن نہ اس سے جادو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا تو قبول ہوگی آپ کی دعا لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال رکھے کہ حلال کمائی ہو اور حلال رزق ہو ورنہ دعا سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ من الدعاء دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ کوئی چیز بھی چیز معذرت اور محترم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے پاس دعا سب سے زیادہ احترام والی چیز ہے اور حدیث میں فرماتے ہیں ان ربکم حی کریم اللہ تبارک و تعالی حیا والے ہیں کریم ہے اللہ تعالیٰ سخی ہے صحابت والے ہیں اللہ تعالیٰ حیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھوں کو پھیلا دے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو ریجیکٹ کر دے واپس کر دے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے تعالیٰ صفر ہاتھوں کو اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ خالی واپس کر دے خالی واپس نہیں ہوتے لیکن رزق حلال کا احترام اور خیال رکھنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کو ختم کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ مبارک پر پھیرتے تھے اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم یس اللہ یغضب علیہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غضب اور غصہ آتا ہے کہ تم نے کیوں دعا نہیں کی اور دعا آدمی کرتا ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ دعا کو پکے الفاظ سے کرنا چاہیے پکا کچا نہیں اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت اس کو منع کیا گیا ہے کہ آدمی یہ کہے اللہ مغفر لی ان شکتا اے اللہ میری مغفرت کر دے اگر تو چاہے تو ان سے نہ کہے اللہ مغفر لی کہے پکی بات کرے اور ان شاء کہنے کی وجہ سے کہ اگر آپ چاہیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے تو مغفرت کرے آپ چاہے تو نہ کرے تو اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ ہماری کوئی ضرورت نہیں تو ہماری ضرورت نہیں یہ کیا ہو یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام سمد ہے اور سمد کے معنی سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں جب وہ کسی کا محتاج نہیں ہم سب محتاج ہیں پھر ہم ایسے الفاظ کیوں استعمال کریں جن الفاظ سے یہ یہ پیدا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری ضرورت نہیں ہاں علماء فرماتے ہیں کہ دعا کے لیے بعض اوقات ہیں جن اوقات میں دعا کی زیادہ قبول ہونے کی امید ہے مثلا لہلت القدر ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے اور تحجد کے وقت مختصر تحجد پڑے یا لمبی تحجد پڑھ لے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی جب رات کا تیسرا حصہ گزرتا ہے یعنی رات کا آخری حصہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی اور اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو دے دوں کیا ہے کوئی دعا ماننے والا کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں کیا ہے کوئی مغفرت اور بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں اس کی معفرت کر فلان مانگنے والا فلان چیز کو مانگنے والا کیا ہے فلان چیز کو مانگنے والا تو رات کے آخری حصے میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح علماء فرماتے ہیں احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان بھی دعا قبول ہوتی ہے اذان اذان کے بعد تو وہ دعا لوگ کرتے ہیں اور حدیث میں آیا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي بعثته اللهم رب هذه الدعوة التامة اے وہ اللہ جو اس کامل دعوت کے مالک ہیں یہ پوری دعوت ہے نماز کی دعوت نہیں ہے یہ پوری دین کی دعوت ہے حی علی الفلاح پوری دین پر آ جاؤ کامیابی دین میں بس صلاحت القاعمت اور اے اللہ جو نماز آنے والی ہے کھڑی ہونے والی ہے اس نماز کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے حضرت محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وسیلہ وہ مرتبہ اور درجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے مناسب نہیں وہ مرتبہ ان کو دے دے وہ درجہ تر اور اونچا درجہ وبعث مقام محمود اور ان کو اس مقام پر پہنچا دے محمود جس میں سب ان کی تعریف کریں گے شفاعت کبرا میں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے یہ دعا ہے اس کے علاوہ اپنے لیے کوئی بھی دعا ہو تو وہ وقت کر لے شیطان آدمی کو مشغول رکھتا ہے اور اذان اور دعا کے درمیان اذان اور اقامت کے درمیان گپ شپ میں لگا رہتا ہے یا اپنے خیالات اور اپنی سوچ میں لگا رہتا ہے دعا کی طرف آدمی کا خیال نہیں جاتا جو صاحب اور دعا بن جائے دعا والا بن جائے تو اس کو بہت کچھ مل گیا جیسے ہم تو ذکر کو ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں استغفار کو عبادت سمجھتے ہیں نماز کو عبادت سمجھتے ہیں دعا کو عبادت نہیں سمجھتے حالانکہ ادعا و مخل عبادت دعا سب عبادتوں کا مغز ہے دوسری عبادت چلکی کی طرح ہے اور دعا مغز کی طرح ہے اس لیے نماز سب سے اہم چیز ہے ہم جانتے ہیں نماز سب سے اہم چیز ہے اس لیے لہلت المعراج میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے اور ہدایہ ملے تھے ان میں ایک ہدیہ نماز کا ملا تھا اور ایک ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ یہ ان کو ملا تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کا مضمون سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله یہ جو عقائد ہے اعتقادات ہے ایمان کا عقیدہ ہے رسولوں پر عقیدہ ہے رسولوں کی بات ماننا ہے اور آخر میں دعا ہے یہ حجیہ اور تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا اور تیسرا تحفہ جو ان کو ملا تھا کہ جو شرک نہ کرے توحید اور ایمان پر مر جائے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا کسی نہ کسی وقت جنت میں جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچاس نمازیں دی گئی تھی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر فرمانے پر پانچ پانچ کم ہوتی رہی یہاں تک کہ پانچ رہ گئے جب پانچ نمازیں رہ گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل پر تجربہ کر چکا ہوں آپ کی امت بھی پانچ نمازیں بھی نہیں پڑھ سکتی اس لیے آپ درخواست کریں کہ اور کم ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو حیا آتی ہے کہ واپس جاؤں تک کہ پانچ نمازی بھی کم ہو جائیں اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری اور یہ بتلایا گیا ما القول لدیہ وما أنا بظلام صلی ما يبدل القول لدي اب جو بات ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتی پانچ نمازوں سے کم نہیں ہوگی تو علماء فرماتے ہیں کہ پانچ نمازیں اگر کم ہو جاتی تو کوئی نماز نہ رہتی اس لیے کہ پانچ پانچ کم ہوتی تھی تو اگر پانچ کے بعد کم ہو جائے تو چلی جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا تو فرمایا کہ اگر نماز نہ ہو تو حدیث میں آتا ہے لا خیر فی دین لا صلاطفی ہے اس دین میں کوئی خیر نہیں یہ روایت ہے اس دین میں نماز نہیں اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں تو نماز سب سے بہترین عبادت ہے اس نماز کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد اس لیے یہ حدیث میں آتا ہے کہ بہترین دعا جو قبول ہوتی ہے رات کی کسی حصے میں تحجد کے وقت وباحد المف سلاطل مفہوزیں اور فرض نماز کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں تو امام صاحب جو دعا کرتے ہیں وہ تو مختصر دعا کریں اللہ منت السلام منت السلام تبارک یا در جلال والاکرام یا اس کے ساتھ وہ ذکر اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہد ان محمد العبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوبہ یہ عبدہ ورسولہ یہ اللہ اور اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا معطی لما منعتا ولا ولا لما ينفع یہ دو تین دعا پڑھ کر ختم کرے پھر اگر آدمی چاہے تو سنت سے پہلے یا جیسے وہ کہاں نے لکھا ہے سنت کے بعد اپنے لیے خصوصی دعا کر لے امت کے لیے دعا کر لے دوست و احباب کے لیے دعا کر لے جس کے ساتھ محبت و تعلق ہے ان کے لیے دعا کر لے یہ دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب بارش برستی ہو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے بارش کے وقت بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے سجدے میں آدمی دعا کرے قبول ہوتی ہے لیکن نماز کی سجدے میں اگر دعا کرتا ہے تو عربی میں دعا ہونی چاہیے اور ایسی دعا نہیں ہونا چاہیے جو دنیا والوں کی دعا کی طرح ہو اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں سجدے میں بھی یہ دعا نہ کرے اللہ مذہب فلانتا فلانا تھا اللہ فلان لڑکی کے ساتھ میرا نکاح کرا دے اس لیے کہ یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں اس کی دعا نہ کرے اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کو رکھا ہے جو وقت تھوڑا سا ہے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی دیتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے اور بدھ کے دن بدھ کا جو دن ہے اس میں ظہر کے بعد سوال اور ظہر کے بعد رات کے وقت تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ قبول فرماتے ہیں تو بہرحال یہ اور اس قسم کی بعض دوسرے مواقع ہیں جب جہاد ہو رہا ہو جہاد کے موقع پر آج کل تو جہاد کا سلسلہ ذرا کمزور پڑ گیا ہے اور جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں اور مصیبتیں پیدا ہو گئی ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی دعا قبول فرماتے ہیں اور اس زمانے میں جہاد کا مطلب ہے مسلمانوں کی فوجی قوت اور مسلمانوں کی فوجی قوت آج کل مشکل سے بڑھتی ہے جہاں ہے وہ بیچارے اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے تو اور مسلمانوں کے لیے فوجی قوت کا ہونا ضروری ہے مسلمان ممالک فوجی قوت کو رکھیں رکھے دولہم مست جو تم سے ہو سکے دشمن کے مقابلے میں تیاری کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ٹینک کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ صحابہ کرام کو سیکھنے کے لیے بھیجتے تھے سیکھ لو توپ کی ضرورت پڑتی تھی توپ جس سے گولہ مارتے ہیں اس زمانے کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا تو تم سیکھ لو تو یہ بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے پاس غیر مسلم کے پاس ہو تو اس سے سیکھ لو یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں نے اس کو اور مسلمان ممالک اور مسلمان حکومتوں نے اس کو گوئے کے پیچھے ڈال دیا اور اس کا خیال ہی نہیں رکھتی تو جس زمانے میں فوجی قوت تھی مسلمان کامیاب تھے تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس محرم کے مہینے میں قادثیہ کی فتح بھی ہوئی جس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کمانڈر تھے اور وہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جو مستجاب الدعوات تھے اور ان کے بارے میں واقع لکھتا ہے کہ قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو عرق النسا کی بیماری تھی عرق النسا لوگ کہتے عرق لوگ کو عرق النساء کہتے عرق النساء کی معنی عورتوں کا پسینہ عورتوں کا پسینہ نہیں وہ ہے عرق النساء نسا ایک رگ ہے اور عرق رگ کو کہتے ہیں اس رگ میں تکلیف ہوتی ہے اور وہ رگ پیٹ سے لے کر پاؤں تک جو رب چلی گئی ہے اس میں سخت تکلیف ہوتی ہے آدمی کے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہے پڑا رہتا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی ان کے لیے چبوترا بنایا تھا ایک چھت پر وہ اس کی چھت پر بیٹھے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے اور نگرانی کر رہے تھے فوج کی نگرانی کر رہے تھے اصل چیز تو نگرانی ہے نگران تو زیادہ کام نہیں کرتا اس کی تو آنکھیں نگرانی کرتی ہیں اور آنکھوں سے وہ ہاتھ پاؤں کا کام لیتا ہے سپاہی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ سپاہی نے کہا ہم لڑ رہے ہیں اس وقت اس سپاہی نے دو شعر کہے جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں کہا نقاتل حتى انزل الله نصره وسعد بباب القادسية معسم فأبنى وقد آمت نساء كثيرة ونسوة سعد ليس فيهن أيم نقاتل ہم قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں حتى انزل الله نصره یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل کی اور سعد قادسیہ کے دروازے پر مرسم پناہ لیے ہوئے ہیں بیٹے ابنا وقت ہم ایسے حال میں واپس ہوں گے کہ بہت سی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی تو ایمو اور سعد کی بیویوں میں کوئی بھی بیوہ نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ بیٹھے ہیں حضرت سعد صاحب کرامات تھے اشعار ہوا کے کندھے پر سوار ہو کر حضرت سعد کے کانوں تک پہنچے حضرت سعد نے سنا کہ یہ یہ, کہہ رہے ہیں کہ میں آرام سے بیٹھا ہوں اور سپاہی لڑ رہے ہیں حضرت سعد رحم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ مک لسانہ لسان ہوں ان کا نہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کی زبان کو کاٹتے کہتے ہیں تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ کہیں سے تیر آیا اور اس سپاہی کی منہ میں لگ گیا اور اس کی زبان کٹ گئی حضرت صاحب رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے اونچے درجے کے صحابی تھے عشرہ مبشرہ میں سے تھی مسلمانوں کے کمانڈر ہے حضرت رضی اللہ عنہ اور مجوسیوں کی فوج کا سردار اور کمانڈر ہے رستم وہ جو ہندوستان پاکستان میں کہتا ہے رستم پالوان ہے یہ نہیں کہتے ہم یہ جیسے مفتی صاحب نے بتایا اور سب کہتے ہیں کہ ہم شیعوں سے بہت متاثر ہیں اور شیعوں کی چاپ اور مہر ہماری اوپر لگی ہوئی ہے تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ رستم پالوان کو جس نے شکست دی ہے سعد پالوان ہم کیوں نہ حضرت رضی اللہ عنہ رستم کو پالوان کہتے ہیں اس لیے کہ وہ مجھے تھا شیعہ مجوسیوں کو مانتے ہیں مسلمانوں کو نہیں مانتے شیعوں میں سب یا دجر اور اس قسم کی فارسی نام جو پرانے زمانے میں نو شہروان یہ موجود ہیں لیکن کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا ابو بکر عمر یہ نام نہیں رکھ سکتے اور یہ عجیب بات ہے کہ کربلا میں جو بچے شہید ہوئے تھے جو بچے شہید ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان میں ابو بکر عمر عثمان موجود تھے لیکن ان کا نام شیعہ نہیں لیتے اس لیے کہ یہ کس نام سے ان کو نفرت ہے مجوسیوں سے ان کو محبت ہے مشرقین سے ان کو محبت ہے اور یہود اور نصارہ سے ان کو محبت ہے مسلمانوں سے ان کو نفرت ہے تو ہم کہتے ہیں فلان ہے رستم پالوان اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کو تین دن کی لڑائی کے بعد جہاد کے بعد شکست دی اور اسی میں جو شیروانوں ہاتھ میں آئی تھی جو باندھی تھی ان کو آزاد کیا اور اسی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شادی کی اور اس سے زین العابدین پیدا ہو گئے رحمت اللہ علیہ اور شیعوں کا عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاد جہاد کی پانچ مواقع ہیں جہاد کے پانچ اوقات ہیں ان کے نزدیک پانچ زمانہ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کے جہاد جہاد ہے بس اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اپنے مخالفین اور مقابلہ کرنے والوں سے لڑے تھے وہ جہاد اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ سے صلح کرنے سے پہلے ان کے ساتھ ہو کر کے یہ جہاد ہے اس کے بعد نمبر چار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو یزید کا مقابلہ کیا بقول ان کے وہ جہاد ہیں ہم کہتے ہیں انہوں نے تو یزید کا مقابلہ ہی نہیں کیا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جو ہمارے بلانے والے ہیں وہ بلانے والے ہمارے پک کے دشمن ہیں ہمارے باپ کے دشمن ہمارے بھائی کے دشمن ہے ان کا تو چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے تو اسی وقت انہوں نے کہا آپ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم چلے جائیں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھیں یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں یا مجھے کسی سرحد پر بھیج دیں تاکہ میں سرحد پر جہاد کروں یا مجھے مدینہ منورہ بھیج دے لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ وہ یزید کے پاس چلے گئے اس لیے کہ انہوں نے یزید کے پاس جانے کو اختیار کیا پہلے تو کہا تھا تین چیزوں میں مجھے اختیار دے دے مدینہ جاؤں یا کسی بارڈری پر جاؤں یا یزید کے پاس پھر حافظ ابن کثیر نے لکھا یمن نہایا نے کہ وہ شام کے راستے پر چلے مشا چلے گئے شام کے راستے پر اور جب وہ چلے گئے تو پکی بات ہے کہ یزید کے پاس جا رہے تھے ان لوگوں نے شہید کر دیا جو بلانے والے تھے ساٹھ آدمی ساٹھ شیعہ اس لیے کہ وہ تو غافل تھے حضرت حسین رضی اللہ نے تو آرام سے بیٹھے تھے ان کا کیا خیال تھا کہ یہ ظالم مجھے شہید کریں گے تو وہ جو کہتے ہیں کہ حسین نے جو یزید کے ساتھ جہاد کیا وہ جہاد ہے ہم کہتے ہیں حضرت حسین نے یدید کے ساتھ اور ان کی فوج کے ساتھ جہاد ہی نہیں کیا تم نے ان کے مقابلے میں جہاد کیا اور ان کو شہادت کا تاج پہنایا اور وہ شہادت کی خلعت سے اور شہادت کے لباس فاخرہ سے سے شہادت کا لباس انہوں نے پہنا تو یہ ان کے نزدیک جہاد ہے اور پر نمبر پانچ جب حضرت مہدی آئیں گے ان کا مہدی آخر الزمان ان کے ساتھ مل کر کے جہاد کو وہ جہاد کہتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جہاد ہے وہ جہاد نہیں ہے شیوں کے نزدیک تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو زین العابدین کی ماں ہے شیر باروں وہ حضرت حسین نے اس جہاد میں اس کو حاصل کیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ان کے ساتھ نکاح کیا جو جہاد حضرت عمر کے ماتحتی میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں ہوا ہے جب وہ جہاد ہی نہیں بلکہ فساد ہے تو اس کے اندر شہربانوں کو حاصل کرنا اور شہربانوں پر قبضہ کرنا یہ بھی نہ جائے اس کو آزاد کرنا بھی نہ جائے اس کے ساتھ نکاح کرنا یا اس کے ساتھ ہم بستری بھی تمہاری نزدیک نہ جائے تو آپ بتائیے کہ آپ کے چوتھے امام کا آپ کے خیال میں کیا حال ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے بعد حضرت حسن پھر حضرت حسین پھر زین العابدین اس پر تو ان کا اتفاق ہے پھر آخر میں پرسیوں کا ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ کون امام ہے کون نہیں ہے لیکن یہاں تک تو اتفاق ہے پھر اس کے بعد محمد باقر پھر جعفر صادق یہ محمد باقر کے بعد پھر ان کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ والا جہاد یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوا ابو عبید ابن جرہ رضی اللہ عنہ کی وفات یہ بھی محرم کے مہینے میں ہوئی تو محرم کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی یکم محرم کو ہوئی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبی ہوتے نبوت مطلب کا دروازہ بند نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی ہوتے ان پر وہ آتی اور خلفائے راشدین میں سے تھے وہ خلفۂ راشدین جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم سنتی وسنت الخلفاء الراشدین تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلفائے راشدین ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو بسنتی و وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین جو ہدایت والے ہیں جن کو ہدایت ملی تھی الراشدین المہدیین من بعدی اور بن نواز اپنے آخری دانتوں کو جو اردو والوں کی نزدیک داڑ ہے مضبوطی سے پکڑ لو داڑ سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو مضبوطی سے پکڑتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لو وہ یا تم محدثات العمور اور تم کو بدعات سے بچنا چاہیے محدثت بدعت کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے دین کے اندر نئی چیز پیدا کر لی جائے تو وہ بدعت ہے بدعت کا مطلب یہ ہے کہ غیر دین کو دین بنایا جائے دین نہیں ہے اور اس کو ہم دین سمجھے اس کو کہتے ہیں بدعت تو بہرحال یہ سب واقعات محرم کے مہینے میں ہوئے ہیں اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اسی محرم کے مہینے میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے جو بہت ہی بہادر تھے اور بنو میہ سب بہادر تھے یزید ابن ابی سفیان جب ان کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ شام کا گورنر ان کو بنایا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بنایا یہ واقعہ بھی محرم میں ہے تو محرم کے اندر کافی سارے واقعات ہوئے ہیں یہاں تک کہ شیخ الصحابہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات میں محرم کے مہینے میں ہے فرماتے ہیں کہ ان کو نیزہ لگ گیا مینا میں نیزا لگ گیا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیزا میں زہر لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جسم میں اس کے اثرات پیدا ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چوراسی سال کی عمر میں ایٹی فور سن چورہتر میں ان کا انتقال ہوا اور حجاج ابن یوسف ان کے ساتھ تھے حجاج ابن یوسف ابن عمر کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ابن عمر سے حجاج ابن یوسف نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کو نیزہ کس نے لگایا ہے تو میں اس کو سمجھ لوں گا میں اس کو ٹھیک کر دوں گا تو ابن عمر نے فرمایا آپ نے مجھے نیزہ لگایا آپ نے مجھے نیزہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حرم میں اسلحہ لانے کی اجازت دی اور جب اسلحے کی اجازت ملی تو اس میں نیزہ بھی آ گیا جب نیزہ آ گیا تو نیزہ مجھ کو لگ گیا یہ مطلب نہیں ہے کہ حجاج حجاج ابن عمر کو کیوں نیزہ لگاتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہ تو حجاج کے ساتھ تھے اور حجاج نے ان کو اس لیے رکھا تھا کہ اگر میں کوئی غلط کام کروں تو یہ مجھے بتائیں گے تو وہ کیوں لگاتے اس مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسلحے کی اجازت دی اور حجاج نے اس لیے اسلحے کی اجازت دی کہ دوسری طرف عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں اپنی فوج کو جمع کیے ہوئے تھے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر عبداللہ ابن زبیر کی فوج کا حملہ ہوا تو اس لیے ہم مقابلہ کریں گے اور اسلحہ ان کے پاس تھا تو بہرحال اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی باقی حجاج ابن یوسف کے بہت بات بہت اچھے کارنامے اچھے کام بھی ہیں قرآن کریم پر جو اعراب لگا ہوا ہے یہ حجاج ابن یوسف ہی کے حکم سے لگایا گیا ہے جو زبر زیر ہم پڑھتے ہیں حجاج ابن یوسف کی وجہ سے ہوا تھا یہ اور ان کے حکم سے ہوا تھا اسی طرح سن میں محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کے بتیجے تھے اپنے بھائی کے لڑکے تھے جب ان حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے ان کی عورتوں کی بے عزتی ہوئی ہے جو اس علاقے سے آ رہے تھے جو مولانا نے جس علاقے کا ذکر کیا اس قریب قریبی سری لنکا اور اس کے قریب قریب جو علاقے ہیں تامل ناڈ اور وہاں سے آ رہے تھے تو حجاج ابن یوسف نے اچھا جب وہاں سے کچھ لوگ آ رہے تھے تو راستے میں سل کا علاقہ پڑتا تھا راجہ داہر کے لوگوں نے ان کی بے عزتی کی ان پر حملہ کیا حجاج ابن یوسف نے راجہ داہر کے پاس کسی کو بھیجا کہ جو ہمارے لوگ آپ کے پاس قید ہیں ان کو چھوڑا ان کو چھوڑ دو ان کو چھوڑا دو اور مسلمانوں کی مدد کرو اس نے نہیں مانا اس نے کہا یہ کہاں سے عراق سے آ سکتے ہیں اور ایک عورت نے آواز لگائی اور کہا واہ حجاج او حجاج حجاج کو گویا کہ مدد کے لیے بلائے غائبانہ مدد تو کسی سے نہیں مانگی جاتی لیکن مقصد یہ ہے کہ میری آواز اس تک پہنچے کوئی اس کو پہنچا دے یہ آواز حجات کو کسی نے پہنچائی اس نے کہا او خاتون ہم آپ کی مدد کے لیے آ رہے ہیں تیار رہو محمد ابن قاسم کو بھیجا راجہ داہر اور اس کی فوج کو ختم کیا سندھ کو فتح کیا ملتان تک ملتان بھی ان کی حجاج ابن یوسف کی نگرانی میں فتح کیا ہوا ہے محمد ابن قاسم اور گجرات کے علاقے تک یہ بھی ان کا کارنامہ ہے اور حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ فرغانہ فرغانہ ازبکستان جو آج کل ازبکستان ہے اور اس کے ساتھ جو کردستان ہے وہاں بغاوتی ہوئی ہیں لوگوں نے بغاوت کی ہے ایک حکومت سے حجاج ابن یوسف نے وہاں سے فوج بھیجی جاؤ ان کا مقابلہ کرو بغاوتوں کو ختم کیا لیکن ایک اور مصیبت پیش آئی یہ مصیبت پیش آئی کہ چین کا بادشاہ اور ترکستان میں جو لوگ تھے غیر مسلم انہوں نے دو لاکھ فوج تیار کی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جو مسلمان فوج بغاوتوں کو ختم کرنے کی لے گئی تھی ان بیچاروں جن کی تعداد بہت کم تھی ان کے مقابلے میں دو لاکھ فوج چین کے بادشاہ نے ترکستان کے بادشاہوں نے تیار کی کہ یکدم ان کو ختم کریں آخر وہ حجاج ابن یوسف کی بھیجی ہوئی فوج تھی انہوں نے مقابلہ کیا دو لاکھ کو بھی شکست دی دو لاکھ فوج کو بھی شکست دی بغاوتوں کو بھی ختم کیا یہ سب حجاج ابن یوسف کی نگرانی میں ہوا تو ہماری مصیبت یہ ہے کہ ایک آدمی کی برائیوں کو ہم بیان کرتے ہیں ان کی اچھائیوں کی طرف ہمارا خیال نہیں جاتا ان میں اچھائی اور بھلائیاں بھی تھی اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کہیں گے کہ حجاج ابن یوسف نے کتنے خزانے جمع کیے ہوں گے اس کی ملکیت میں صرف تین سو درہ تھے تو بہرحال یہ محرم کے مہینے میں یہ فرغانہ کا واقعہ بھی ہوا ہے محرم کے مہینے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہوئی ہے اور محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے حضرت محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ الشہید المظلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت فرماتے تھے سیدہ شباب اہل جنت فرمائے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سواری فرمائی خطبے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں تھے جب یہ دوڑ کر آ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں اٹھایا فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیارے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ علیہ کی شہادت بھی اس مہینے میں ہوئی اور اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے تو اس مہینے میں روزے رکھو اور فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد بہتر روزے بہتر روزے محرم کے ہیں جتنے بھی آدمی رکھ سکتا ہے رکھے ایک رکھے دو رکھے تین رکھے جتنا رکھنا چاہتا ہے محرم کے روزے ہیں تو یہ محسوس کر رہا تھا کہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ محترم اور بہتر مہینہ ہے اور ہجری سال جو شروع ہوتا ہے اس کا پہلا مہینہ ہے اور اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی طے ہو گئی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بعد جو خلیفہ بنے تھے تو حضرت عمر کی شہادت ہوئی محرم ہے تو حضرت عثمان کی خلافت مقرر خلیفہ مقرر ہوئے وہ بھی محرم کے مہینے میں اور جو فساد کرنے والے خراب لوگ ہیں وہ خوش ہو رہے تھے اور کہا کہ ابھی عثمان آئے یہ بالکل نرم آدمی ہے جب نرم آدمی ہے تو ان کے زمانے میں ہم اچھی طرح جو کچھ کرنا ہو کرتے رہیں گے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہیں گے لیکن ہوا یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت مضبوط خلافت بن گئی فتوحات کا سلسلہ جاری ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں فتوحات پہنچائی تھی اس سے آگے فتوحات شروع ہوئی اور جو مفسدین اور خراب لوگ تھے ان کی تمنا پوری نہیں ہوئی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شرارت شروع کی کہ حضرت عثمان نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ دیا یہ دیا غلط غلط پروپیگنڈا اور غلط باتوں کو مشہور کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خزانے سے یہ لیا یہ لیا حالانکہ ان کا ذاتی مال مانتا خزانے سے کچھ نہیں لیتے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر غلط ثلط الزامات اور تہمتیں لگائیں یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ غیر خلیفہ بنے اور وہ خلافت کے لائق تھے خلافت کے مستحق تھے لیکن ان کے زمانے میں پھر لڑائیاں شروع ہوئیں ان جنگیں جب شروع ہوئی تو پھر فتوحات کا سلسلہ ہو گیا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی مصلح الامت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی درجات بلند فرما دیں انہوں نے خلافت چھوڑ دی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی حضرت معاویہ کے زمانے میں پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا فتح ہوا یورپ کا دروازہ کٹ کٹایا گیا بحری بیڑا بنایا گیا یہ سب کچھ جو آپ نے سنا ہے یہ ہو گیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات کے سلسلے کو جاری رکھا اور ہوتے ہوتے پھر حضرت معاویہ کے بعد یدید اور یدید کے بعد معاویہ ان کے بعد مروان ان کے بعد عبد الملک مروان عبد الملک مروان کے بعد ولید ابن عبد الملک ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں تو عجیب عجیب فتوحات ہوئی چین چین کے بہت سارے صوبے فتح ہوئے یورپ فتح ہوا یورپ کے اندر اسپین اور اس کے ساتھ ساتھ اور وہ حسن ولید ابن عبد الملک کے بعد پھر سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں زوال شروع ہوا پھر آہستہ آہستہ کام خراب ہو رہا تھا تو بہرحال یہ ظالموں یا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کے جتنے اونچے درجے کے لوگ تھے ان کی غیبت کرتے ہیں ان کو برا سمجھتے ہیں ان پر الزامات لگاتے ہیں ان پر تہمتیں لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ مسلمان غلط لوگوں کی غلط باتوں کو سمجھ لیں اور کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صحیح بات کو سمجھ لیں تو بہرحال دعا کرنی چاہیے اور اللہ تبار کو تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے اللہ خیر ارمال کو حضور علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو بہترین عمل نہ بتاؤں عند ملی کے اور وہ جو اللہ و تعالیٰ کے ہاں بہت اعلیٰ بہت اونچی چیز ہے اور اور فرمایا خیرم انقاق صاحب اور اور کیا وہ عمل تم کو نہ بتاؤں جو سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے بخیر القم انتخاتل حدوقل وہ یہ کہ تم جہاد کرتے ہو دشمن کو قتل کرتے ہو دشمن تم کو قتل کرتا ہے اس سے بھی بہتر ہو کیا تم کو وہ عمل نہ بتاؤں صحابہ کرام نے فرمایا ضرور بتا دیجیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حدیث میں آتا ہے الدنیا ملعونت القلق کلها ملعونت ملرو دنیا سب اللہ کی رحمت سے دور ہے اللہ ذکر اللہ مگر اللہ کا ذکر او ما والا ہو یا وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر پر معاون اور مددگار ہو وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر پر مدد کرے یا ماں والا ہو جو اللہ تعالیٰ کی ذکر کے قریب ہو او عالم او متعلم او عالم او متعلم یا عالم ہو یا سیکھنے والا ہو اس کا عمل یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور باقی صرف دنیا ہی دنیا اس دنیا میں آخرت کی کوئی ملاوٹ نہیں خیر خیرات نہیں صدقہ نہیں اور دنیا ہی دنیا ہے صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے اور طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بہت پریشان تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو آپ بہت پریشان نظر آتے ہیں کیوں حضرت طلحہ نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا ایک عمل ہے ایک کام ہے جو نور صحیفت آدمی کے عمل نامی کے لیے روشنی ہے اور نمبر دو آدمی کے جسد آدمی کی باڈی اور روح کے لیے راحت اور خوشی ہے جسم کے لیے بھی خوشی ہے روح کے لیے بھی خوشی اور راحت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک عمل ایسا ہے حضرت طلحہ نے کہا میں پریشان ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہیں کیا کہ وہ کون سا عمل ہے کون سی چیز ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے معلوم ہے حضرت طلحہ نے فرمایا بتا دیجئے یہ تو بہت اچھی بات ہے اسی کے لیے تو میں پریشان ہوں حضرت عمر نے فرمایا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور الصحیفہ ہے جسم اور روح کے لیے راحت اور خوشی کا ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اور حضرت عمر نے فرمایا اگر اس سے بہتر کوئی کلمہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے چچا ابو طالب پر پیش کرتے کہ اس کو قبول کر لو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر اس کلمے کو پیش کیا لا الہ الا اللہ اس لیے فرماتے ہیں حضرت عمر نے کہا کہ یہ عمل نامی کے لیے روشنی ہے آدمی کے جسم کے لیے آدمی کی روح کے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا الملک لہو لہ الحمد اس کے پڑھنے سے دس غلاموں کی آزادی کا ثواب ملتا ہے اس کے پڑھنے سے سو نیکیاں لکھی جاتی ہے اس کے پڑھنے سے سب بے برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اس کی برکت سے حفظ الشیطان شیطان سے حفاظت ہوتی ہے وہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ افضل ذکر ہے اور افضل الدعاء بہترین دعا الحمدللہ للہ جب الحمد للہ کہیں گے تو اللہ کا شکر ادا کیا جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت دیں گے تب تھوڑا سا پڑھتے ہیں فرماتے ہیں ایک سوال ہے اس کے جواب میں فرمایا ہے جن جن کا حق آپ کے ذمے ہے ان کے ساتھ اخلاق اور توازوں کا معاملہ کریں جب متوجہ ہو جائے تو ان سے حقوق کے معافی کی درخواست کر لیں کہ آپ حق معاف کر لیں اگر وہ حق معاف کر لیں تو اچھی بات ہے اگر حق معاف نہ کرے تو پھر ادا کرنا پڑے گا اور جن کا علم نہیں کہ میرے اوپر کس کس کا حق ہے ان کے لیے دعائیں خیر اور ایسان ثواب کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے